سید انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو لمبا کروں گا لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس میں تخفیف کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے رونے سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے گی حدیث نمبر پچیس سو اکسٹھ مسند احمد